کاش تمہیں پتہ چل جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہو یا تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہو اور وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر کبھی رات گزارے کاش تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کیا چیز ہے یہ تمہارے نبی کو عرش کے نیچے کے خزانوں سے دی گئی ہے اور تمہارے نبی سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی میں نے کبھی بھی کوئی رات ایسی نہیں گزاری جس میں تین مرتبہ میں نے اس آیت کو نہ پڑھا ہو میں اسے پڑھتا ہوں عشاء کے بعد کی دو رکعتوں میں اور وطروں میں اور جس وقت میں سونے لگوں